ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتي يأتوك رجالا وعلى كل غامر وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ حج کی دو آیتیں آیت نمبر چھبیس اور آیت نمبر ستائیس تلاوت کی گئی گزشتہ درس میں سورہ حج کی آیت نمبر پچیس تلاوت کی گئی تھی اور اس کا بیان تفصیل کے ساتھ آیا پچھلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے مسجد حرام کی خصوصیات اس کی برکات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں لوگوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں اور وہ لوگ جو مسجد حرام میں جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں جیسے مشرقین مکہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو عمرے سے روک دیا جو رکاوٹ بنتے ہیں اور وہ لوگ جو حرم مکہ کے اندر الحاد بے دینی کفر و شرک گناہوں کو اختیار کرتے ہیں اور حرم کی حدود کی پامالی کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہم ان کو دردناک عذاب چکھائیں ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں مزید اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا وہ از بنا ابراہیم مکان البئی و از یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ٹھکانہ دیا جب ہم نے گھر دیا لبراہیم حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے پہلے تفصیل سے عرض کیا تھا بیت اللہ کی تاریخ بتلاتے ہوئے اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ایک روایت کے مطابق بیت اللہ اتارا دوسری روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم فرمایا پھر حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں جب عالمگیر طوفان آیا تو بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا اس کی بنیادیں باقی رہ گئی لیکن بنیادیں سیلابی پانی جو بہت بڑا طوفان تھا اس کی ریت کے اندر مٹی کے اندر دب گئی تو اب مکت المکرمہ میں اس جگہ میں بس پہاڑیاں ہیں اور یہ ریت کے تودے ہیں بیت اللہ کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو میرے گھر کے پاس چھوڑ کر آؤ مکت المکرمہ چھوڑ کے آؤ وہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں کوئی شہر کا نام نہیں نہ بیت اللہ کے نشانات حضرت جبریل امین نے بتلا دیا یہاں پہنچانا ہے چنانچہ وہاں چھوڑ کے اللہ کے حکم کے مطابق چلے گئے پھر جب دوبارہ آنا ہوا تو حضرت جبرائیل کو بھیجا اور وہ خاص جگہیں بتلا دی گئیں جو بنیادیں تھیں بیت اللہ کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلائی اس کو قرآن نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ دکھلائی بتلائی چنانچہ وہ بنیادیں ظاہر ہوئیں اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا چنانچہ اس کو یہاں قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ جس وقت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتلائی بوانا کا معنی ہوتا ہے لغت عرب میں کسی کو گھر کا بارے میں بتلا دینا یا گھر دے دینا یا جگہ دے دینا کہ ایک کام تو یہ کیا ہم نے بیت اللہ کو بیت اللہ کی جگہ بتلا دی یہ جگہ ہے نشاندہی کر دی دوسرا ساتھ یہ حکم دیا اللہ تشرک بی شعی اے ابراہیم میرے ساتھ کسی طرح سے بھی شرک کا معاملہ نہ کرنا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب فرمایا لیکن سنانا باقی دنیا کے تمام انسانوں کو مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنی ساری زندگی شرک کے خلاف لڑتے چلے آئے جب آپ جوان ہوئے آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں آزر جو آپ کا والد تھا جو بت بناتا تھا اور بتوں بتوں کا کارخانہ تھا آپ نے سب سے پہلے والد کو کہا بجان یہ کیا کر رہے ہیں پھر بات بادشاہ تک پہنچی نمرود کے مقابلے میں آ پھر آگ میں ڈالے گئے پوری قوم کے بت خانے کو مسمار ابراہیم علیہ السلام کا آپ کا مجاہدہ آپ کا آپ کی دعوت تو ساری شرک کے خلاف کتال سے بھری ہوئی آپ کیسے شرک کر سکتے جب اللہ کا گھر بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے باقی لوگوں کو خطاب کرنا مقصد یہ قرآن پاک کی بلاغت ہوتی جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایو النبی اللہ اے میرے پیغمبر اللہ سے ڈرو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ آپ فرماتے ہیں صحیح ہے بخاری کی تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں پیغمبر سے بڑھ کر متقی کون ہو سکتا جو عالم بالا فرشتوں کے معاملات اوپر کے ساری چیزوں کو ایسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جب ہم جیسے ہم سورج کو اور چاند ستاروں کو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے لیکن اشارہ کر دیا گیا کہ ہم خطاب اپنے پیغمبروں کو کر رہے ہیں اپنے محبوبوں کو یہ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ کلیم اللہ صفی اللہ ذبیح اللہ یہ سارے جب ان سے ایسے ایسے خطابات ہو رہے پیغمبروں سے تو باقی لوگوں کو کتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جیسے کسی کو متنوع کرنا ہو کسی کو اگر کسی کے کان کھڑے کرانے مقصود ہو کوئی بے باکی کے راستے پہ ہو تو بندہ گھر سب سے زیادہ معتبر اور پیار والے کو ڈانٹ دے تو دوسرا خود بخود سہم جاتا بھائی ہماری خیر نہیں جب اپنے پیارے کے ساتھ یہ معاملہ یہ معاف نہیں کریں گے تو یہ ہمارا کیا حل یہ ہے میں ہو سکتا ہے سوال پیدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ کسی طرح سے شرک نہ کرنا یہ خطاب آپ کے واسطے سے دنیا کے تمام انسانوں کو ہے دوسرا یہ بھی کہ بیت اللہ تعمیر کیا جائے گا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی کوئی یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ ہم بیت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا حجر اسود کی عبادت ہو رہی ہندوؤں نے اعتراضات کیے ان کے بڑے بڑے پنڈتوں نے جو اسلام کے بارے میں ہمارے اکابر بزرگان دین اج مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے جوابات دیے ایسے دندان شکن جوابات ساری دنیا کے مذاہب کے لوگوں کو جنہوں نے اعتراضات کیے اسلام کو کہتے جی مسلمان اگر ہم بتوں کی پوجا کرتے تو کیا ہوا مسلمان بھی تو بیت اللہ کی عبادت کر فرمایا مسلمان بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرتے اس کی کئی علامتیں ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اگر بیت اللہ کی عبادت ہوتی تو عبادت کے دوران بیت اللہ کا دھیان لازمی ہوتا کتنے ایسے مسلمان جب ہم نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ کا خیال بھی نہیں آتا ساری نماز کے دوران پھر بھی اس کی نماز ادا سمجھی جاتی اگر بیت اللہ کی عبادت ہوتی تو بیت اللہ کا دھیان اور مراقبہ لازم ہوتا پھر فرمایا اگر بیت اللہ سامنے نہ ہو خدا نا خاص جیسے نور علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئی تب بھی اس رخ کی طرح نماز پڑھنا لازم ہے پھر حضرات فقہ نے یہ مسئلہ لکھا اگر بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر کوئی نماز پڑھے تب بھی نماز ادا ہو جاتی فرمایا کوئی اپنے معبود کے اوپر بھی چڑھتا اگر یہ معبود ہوتا تو اوپر چڑھنے کی کبھی بھی اجازت نہ اگر معبود ہوتا ہے یہ سارے چڑھ کے جو غسل دے رہے ہیں یا غلاف کعبہ اوپر لٹکا رہے معبود کے اوپر کسی کو ہمت ہوتی چڑھنے کی پتہ یہ چلا بیت اللہ معبود نہیں معبود اللہ ہیں بیت اللہ تو رخ کے لیے پھر انہوں نے اعتراض کیا مسلمان جو حضر اسود کو بوسا دیتے ہیں عبادت کرتے ہم پتھروں کو بوسا دے دیں تو مشرق کہلائے یہ حضر اسود کو بوسا دے تو مشرق بھی نہیں پھر بھی وہ فرمایا ہم حضر اسود کو بوسا جو دیتے ہیں وہ عبادت کی وجہ سے نہیں دیتے عبادت کی نیت سے نہیں دیتے ہم حضر اسود کو بوسا محبت کی وجہ سے دیتے جیسے کوئی آدمی اپنے بچوں کو بوسا دیتا ہے اپنی بیٹی کے پیشانی پہ بوسا دے یا بچوں کو پیار تو وہ بچوں کو بوسا دینا عبادت کی وجہ سے ہوتا ہے وہ تقبیل وہ بوسا محبت پیار کی وجہ سے ہمیں حجر اسود سے پیار ہے حجر اسود ہمارا معبود نہیں اس راز کو حضرت عمر فاروق نے سب لوگوں کے سامنے کھول دیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب طواف کرتے ہوئے حضرت اسود پہ آئے پہلے روک کر خطاب فرمایا حضرت عمر کی بھی شان ایسی تھی اسی لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے عمر کی شان ایسی ایسی صلاحیتیں تھی فرمایا اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بات عمر نبی ہوتے ایسی صلاحیتیں اسی لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے مانگا ہے اللہ عمر دے دی حضرت عمر نے جب حضرت اسود کو بوسا دیا پہلے رک گئے فرمانا ان اسود کو خطاب کیا نیلا عالم و ان حجر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے لا تنفع ولا تزر نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے نفع نقصان دینے کا مالک صرف اللہ لولا انی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب اگر میں نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسا دیا تو میں کبھی بھی بوسا نہ دیتا حضرت عمر کا مزاج ہی نہیں تھا پتھر کو میں کبھی نہ بوسا دیتا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ نے بوسا دیا ہے اس لیے میں بوسا دیتا پھر وہ حضرت اسود تو اسکین کرنے کی ایک اللہ نے اوپر سے جنت سے ہمیں ایک وہ دے دی ہے سب کچھ گناہوں کو صاف کر دیتا ہے جب حضرت اسود پہ ہونٹ لگائے جاتے ہیں یا حضرت اسود کو اشارہ کیا جاتا ہے ایمان کی حالت فرمایا جب یہ اللہ نے پتھر اتارا تھا تو سفید تھا ابن آدم کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو اس کی خاصیت ہے اور اس کی بڑی تاثیر حضر اسود کی یہ ہے جو حضر اسود کو بوسا دیتا ہے روایات میں آتا ہے ایسے ہی ہے حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ سے مسافہ کر لیا سبحان اللہ ایسے ہی اللہ سے جیسے مسافہ کر لیا تو حجر اسود معبود نہیں ہے حجر اسود محبوب ہے بس یہ فرق ہے تو معبود ہونا صرف اللہ سبحان و تعالیٰ اس لیے بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ فرما دیے گا لا تشرک بھی گویا ایک لوگو ایک ماٹو بنا دیا گیا بیت اللہ کا ماٹو اور لوگ توحید ہے یہاں شرک کی کوئی گنجائش نہیں شرک کی گنجائش نہیں بلکہ آغرت صلی اللہ علیہ وسلم پورے جزیر عرب کو شرک سے پاک فرمایا اور آپ نے بعد والوں کو کو بھی فرما دیا یہود من جزیر عرب سے و نصارہ نکال کر باہر کر ان کی کوئی گنجائش نہیں اس جزیر عرب میں آپ نے بت پرست و شرک سے ساری چیزوں سے اور حجت الوداع کے موقع پر اعلانات فرما دیا کسی مشرق کو یہاں آنے کی اجازت آپ نے دیکھا ہوگا دونوں حرمین کے باہر جیسے حدود شروع ہوتی ہیں لکھا ہوتا ہے بورڈ بھی لگے ہوئے سائن بورڈ کوئی غیر مسلم ان دونوں حرموں میں داخل نہیں ہو سکتا ان کا داخلہ ممنوع ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے اسلام کے دو یہ علامتیں اسلام کی محبوب ترین اور پاکیزہ ترین یہ دو جگہیں حرمین شریفیں ایک حکم تو یہ فرمایا شرک نہ کرنا دوسرا فرمایا وہ تہر تھی میرے گھر کو پاک رکھنا میرے بیت اللہ کو بیت اللہ کے ارد گرد کی جگہوں کو پاک کیجئے بیت سے مراد بیت اللہ بیت سے مراد پوری مسجد پورا متا ساری حدود ان کو ظاہری گندگیوں سے بھی پاک کرنا ظاہری آلودگیوں سے اور باطنی آلودگیوں باطنی گندگی شرک کی گندگی بدعت کی گندگی یہ نہیں ہونی چاہیے شرک نہیں ہونا چاہیے نمبر دو اس کو ظاہری طور پر بھی صفائی ستھرائی کا اہتمام آج بھی دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہی دعائیں وہ آکامہ بیت اللہ کی نظافت اس کی صفائی ستھرائی کا کتنا اہتمام کیا جائے کیسے بیت اللہ کو ارکے گلاب سے زمزم سے دھویا جاتا ہے پھر کیسے اس کی صفائی ہوتی ہے کس انداز بس جدید سے جدید جو مشینری جو آلات ہیں یہ اسی اسی حکم کی تعمیل کے لیے فرمایا میرے گھر کو صاف کیجیے آگے تین قسم کے لوگ ذکر فرمائے ان تین قسم کے لوگوں کے لیے کیجیے ان میں جو نمبر ایک ہے وہ پھر ان سب میں نمبر ایک ہے جی فرمایا سب سے پہلے طواف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ میں بڑی عبادتیں ہوتی ہیں بیت اللہ کی سب سے بڑی عبادت طواف کرنا اس لیے کہا جاتا ہے عمرے پر جانے والے حج پر جانے والے کثرت طواف کا اہتمام کریں وہاں نفلوں کا قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر اذکار کا اتنا ثواب نہیں جتنا بیت اللہ کے طواف کرنے کا ثواب طواف سب سے بڑی عبادت نوافل یہاں بھی پڑے جائیں گے یہاں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہاں طواف کی عبادت نہیں اس پوری دنیا میں بیت اللہ کے علاوہ طواف کی عبادت نہیں ہو سکتی ہمارے اکاویر نے بزرگان دین نے ایک واقعہ لکھا پرانے زمانے میں سعودی عرب کے حالات مالی معیشت کے اعتبار سے کمزور تھے اللہ نے ان کو مجاہدے سے نکالا اس زمانے میں ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہندوستان سے حج کے لیے گئے اور سال سال لگ جاتے تھے حج کرنے ایک حج کرتے تھے پھر دوسرا حج کر کے آتے تھے اتنی زیادہ پابندیاں نہیں ہوتی نہ ویزے کی نہ یہ چیزیں وہاں صدقات و خیرات کا بھی خوب ہے کہتے مدینہ طیبہ میں ایک کالا بدو لڑکا جیسے وہاں ہیں بہت سارے تو وہ بڑا مسکین حالت میں بہت ہی اس کے چہرے سے غربت اس کے جسم سے اس زمانے میں تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں خیال آیا بیچارہ مسکین ہے کوئی ہوگا نہیں چلو اس کو کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ مدینہ کا رہنے والا ہے ہمارے ساتھ ہندوستان میں آ جاؤ ہم تمہارا خیال کریں گے وہاں یہ یہ کھانے پینے کی چیزیں اناج بھی ہیں سب چیزیں روڈ سب چیزیں وافر ملیں گی کپڑے بھی وہ بزرگ فرمانے لگے ہم نے جب اس بچے سے کہا کہ بیٹا ہو ہمارے ساتھ ہندوستان چلو جو بڑی بڑی نعمتیں بڑی چیزیں کہتے اس نے ایک ایسی بات کہہ دی ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکال اس نے عربی میں کہا ہم اب ساری چیزیں بتلا رہے ہندوستان میں ہوگی حاضر قبت الخضرا یہ روزہ بھی ہے ادھر مدینہ شریف میں یا نہیں کہتے بس جو یہ کہنا تھا ہمارے پاؤں تلے بس مدینہ کی سب سے بڑی چیز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجودگی آپ کا وجود ہے اور مدینہ کو جو شرف حاصل ہے جو مکہ کو شرف حاصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی وجہ سے یہ ہوگا ہمارے کون توبہ کی تھوڑی جاؤ اپنا ہندوستان لے جاؤ میں کبھی بھی رسول اللہ سن کا پڑوس چھوڑ کر نہیں جا سکتا یہ وہ لوگ بس اللہ ہمیں قدر نصیب فرما ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہمارے پاس سب سے بڑی دولت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاصل صحیح مسلم کی روایت اور میں انا شت نا سلی خبند ناسوئی خون ابادی میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے یود احد ہوں لانی بھی و مالی اتنے میرے میرے بارے میں شدت اشتیاق رکھیں گے شوق چاہیں گے ہم سب گھر والے سارا مال قربان کر دیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں گے اب آپ کی زیارت آپ کے قبر اثر کی زیارت آپ کے روزے کی زیارت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس نے آپ کے روزہ کی زیارت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس اس سے سے بڑھ بڑھ کر کر بارہ تو والی کون سا دربار ہوگا کہ ہم یہ امت کے گناگار لوگ سلام پیش کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام کے اور یقین جانیے میں قرآن پاک کھلا ہوا ہے کسی کے سلام کے جواب میں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے جی اور ہمیں حسن زن ہے ایسا ہی ہوگا جس کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا نا وعلیکم السلام یا ولدی میرے بیٹے وعلیکم السلام تم پر سلامتی ہو بس اس کے دنیا آخرت کے کام بن گئے وہ وعلیکم السلام کبھی رد نہیں ہوگا یہ فرمایا وہ تہر بیتی علی میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے والقائمین قیام کرنے والوں کے لیے ورک کا اس سجود رکو کرنے والے اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک کر رکو سجدے بعد میں قیام بعد میں پہلی عبادت یہ ہے جی طواف کرناس ابراہیم اعلان کر دو فناس لوگوں میں بالحج حج کا اعلان کرو جب بیت اللہ آپ نے بنا لیا تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ابراہیم اب آپ اعلان کرو کہ میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے اللہ نے اپنا گھر بنایا آؤ اس کا طواف کرو حج کرو عمرہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں جنگل میں کس کو آواز دوں یہاں تو کوئی انسان نہیں کوئی سننے والا نہیں فرمایا آپ اعلان کرو آپ کی آواز ہم پہنچائیں گے چنانچہ حضرت ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے دوسری روایت کے مطابق جبل ابھی قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے لوگوں تمہارے رب نے اپنا گھر بنایا آؤ اس گھر کا طواف کرو اس کا حج کرو اس کا عمرہ کرو اللہ نے جتنے انسان موجود تھے سب تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچائی جو پیدا نہیں ہوئے تھے عالم ارواح روحوں کی حالت میں ان کی ارواح تک آواز پہنچائی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ جو لبئی کہا جاتا ہے حج کے دوران عمرے کے دوران احرام باندھ کر یہ اس پکار کا جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا آؤ ہم کہتے ہیں جی لبیک آئے جی آئے ہم آگے لبئی ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں یہ اس پکار کا جواب چنانچہ روایات میں تھا جس جس بندے نے جس روح نے اس کو کل لبئی کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس کو پھر لبئی کی وہاں حاضری کی توفیق نصیب فرماتی وہ حاضری اس کے لیے لکھ دی جاتی چنانچہ فرمایا اے میرے ابراہیم اعلان کر دو حج کا یا تو کر لوگ آئیں گے آپ کے پاس پیدل بھی اس سے کیا پتا چلا جی سب سے اول نمبر حج پیدل حج ہوتا جس کو اللہ پیدل کی طاقت عطا فرما دیں وہ پیدل حج کرے پیدل اپنے وطن سے پیدل جائے پہلے زمانے میں بزرگان دین پیدل حج کرتے تھے اپنے وطن سے جائے حضرت حسن رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے انہوں نے مدینہ طیبہ سے بیس حج پیدل کے کتنے حج بیس حج پیدل اونٹ اونٹ نہیں رہا نہ اونٹ نہ گھوڑا نہ سواری پیدل پیدل ہی مزہ ہے بس میں ہے انسان تو یہ در یہ در ہی ایسا یا پیدل حاضر ہونا ہی لیکن کمزور ضعیف قوتیں نہیں رہی وہ طاقت نہیں رہی سواری پہ جی تو چاہتا ہے پیدل ہی جائے لیکن چلو جتنا ہو سکے پیدل کر سکے طواف پیدل کرے اتنی جلدی ویل چیئر قبول نہ کرے جتنا ہو سکے صحیح پیدل کر لے جہاں تھک جائے وہاں کہہ دے اللہ میری بس ہو گئی اب میں مجبوری کے درجے میں سواری کو اختیار کر جتنا ہو جائے پیدل یا تو کر جالن وہ پیدل آپ کے پاس آئیں گے وہ کل ضامر اور آئیں گے دبلی پتلی اونٹنیوں پر زامر کہتے وہ اونٹنی جو اتنا دور دراز سے چلی چل چل کے دبلی ہو گئی یعنی بہت دور دراز سے والا کل کلر آئیں گے دبلی پتلی اونٹنیوں پر بیٹھ کر یا تینا جو اونٹنیاں آئیں گی من کل فجن امی دور دراز کے علاقوں سے دیکھو جی دنیا کے ہر ملک ہر جزیرے ہر رنگ و نسل ہر شہر سے لوگ کشا کشا بیت اللہ کی طرف اور میں میرا اپنا وجدان ہے مجھے آج تک آج تک اس سے زیادہ حسین منظر نہ کبھی نظر آیا اور نہ اللہ اس سے زیادہ کوئی اور دکھائے یہی سب سے زیادہ حسین جس وقت بندہ صبح کہتے ہیں ہمارا فات جا رہا ہوتا نہیں نو دس بجے جب ارفات کے لیے حاضری اس وقت دیکھنے کا منظر ہوتا ہے جی یقین جانیے وہ ہر طرف سے لوگ کوئی خوا کوئی بوڑھا ہے کوئی عورت ہے کوئی معذور ہے کوئی بچہ ہے کوئی پہاڑیوں سے چڑھ رہا ہے کوئی نیچے اتر رہا ہے کوئی پیدل جا رہا ہے چاروں طرف نظر دوڑا جو سب کا رخ ہے خاص میدان کے اس سے زیادہ حسین سب نے احرام باندھے ہوئے سب اللہ کی طرف متوجہ اللہ سے مغفرت اس کی رحمتوں کو حاصل کرنا میرے بھائیوں یہ کمائی کی دنیا ہے جتنا کما لیں آخرت میں کام آئے گا اور آخرت اتنا بڑا جہان ہے وہ یہیں کے انویسٹ وہاں کام آئے گی وہاں کوئی عمل کا موقع نہیں ہوگا وہاں صرف پھل کا جزا کا موقع اللہ ہمیں فکر آخرت پیدا فرما دیں اور اپنی رحمت سے ہمیں بار بار ان دونوں حرمین کی حاضری نصیب فرماتے رہیں اللہ صلی اللہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا اللہ یا رب کریم یا رحم الراحمین اپنی توفیق سے اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ اے اللہ ادب و عظمت کے ساتھ معرفت و محبت کے ساتھ دونوں حرمین کی زندگی بھر بار بار اے اللہ آخری سانس تک ہمیں حاضری نصیب فرماتے رہے یا اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما یا رب کریم یا ارحم الراحمین حرمین شریفین کی برکتوں میں اس کی رونقوں میں ان کے اللہ ان کے ہر قسم کی ظاہری برکات میں باطنی برکات میں اور زیادہ اضافہ فرما اے اللہ دشمنوں کے شر سے ان کی میلی نگاہوں سے حرمین کو محفوظ فرما یا رب کریم جتنے حجاج پہنچ چکے ہیں جو جانے والے ہیں سب کو حج مبرور کی توفیق عطا فرما بصلی اللہ تعالی خیر خلقی کی محمد والد ثابت نہیں